حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوق اور امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیتا بہرحال ان میں سے جو کالا سیاہ ہو اسے مار ڈالا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پنتالیس